الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت صد اللہ ایمان والو جب تم جہاد کرو کفار کے ساتھ تو پشت دے کر نہ بھاگو اور جو شخص جنگ کے دن پشت دے کے پھرے گا تو اس کے ساتھ ہو جائے گا مگر مستثنا صورت ہے متحر فل کتابن اور متحیز لافیہ اس لیے پھر رہا ہے پیچھے کہ جنگ کی تدبیر بدلنا چاہتا ہے یا پیچھے جا رہا ہے اپنی جماعت سے ملنے کے لیے تو یہ گنجائش ہے فقط فقبا اب اللہ اور اگر وہ بلا وجہ بزدلی ان مستثنا صورتوں کے علاوہ جہاد میں کچھ دے کے بھاگتا ہے تو وہ واپس آئے گا اللہ کی ناراضگی لے کر اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور برا ٹکانہ ہے فلم تک طلوع ہو بلا اللہ قطر تم نے کافروں کو نہیں مارا اللہ نے ان کو مارا ہے اے نبی آپ نے ان پر کنکریاں نہیں پھینکی جو پھینکی ہیں آپ نے وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں امن بلا حسنا اس طرح کے مدد کی صورتیں جو اللہ مومنین کو دکھاتے ہیں مقصد اس سے مومنین کو احسان عظیم اور اپنی نعمتیں دکھانا ہے اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے ظالم یہ اس لیے ہے کہ آپس میں جنگ کرا کے کفار کو شکست دینا یہ اس لیے کیا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے ان تستے فقط جاکم الفتح یہ کافر لوگ فتح طلب کرتے ہیں تم سے سوال کرتے ہیں کہ فتح کب آئے گی مسلمانوں تمہارے اوپر جو کہتے رہتے ہو ان کو بتا دو فقط جا الفتح یہ فتح ہے یہ آ گئی ہے وہ ان تن تہو تو خیر لگو اگر کافر لوگ کو خطاب کیا کہ اگر تم باز آ جاؤ مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑو تمہارے لیے بہتر ہے وہ ان نہ اور اگر کافر ہو تم دوبارہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کرو گے لڑو گے نہ ہو تو پھر ہم بھی اس طرح کریں گے دوبارہ ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت اللہ پاک فرماتے ہیں کافروں کو خطاب کر کے کہ تمہاری کثرت جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر وقت مومنین کے ساتھ ہے بات ہم گزشتہ ہفتے میں کر رہے تھے کہ ان آیات کے اندر غضبۂ بدر کا ذکر ہے اور اللہ پاک کی خصوصی اس غزل میں مدد رہی اس میں جو شریک رہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اونچے ہیں سب صحابہ اونچے ہیں ہر نبی کا ساتھی اونچا ہے حدیث میں ہے کہ جس صحابی کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے لیکن ان ان کے آپس میں درجے ہیں خلفۂ راشدین سب سے بڑے ہیں پھر عشرۂ مبشرہ ہیں پھر غزوہ بدر میں شریک والے ہیں پھر صلح حدیبیہ والے ہیں جو اس طریقے سے ہمارے لیے ایمان کے واسطے سب برابر ہیں سب ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے براہ جماعت ہے ان کی جو غلطیاں ہیں وہ آپس کی بات ہے اللہ نے ان کو معاف کیا یہی بات ہمارا ایمان انبیاء علیہ السلام پر ہے لیکن انبیاء کی بھی آپس کے اندر فضیلت ہے قرآن کو کہتا ہے دل کا رسول فضل آباد ہم ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت دی بعض کو کلیم بنایا ان سے باتیں ہوئی کوئی خلیل ہے لیکن ہمارا ایمان کہ سب پر کلو یعنی اللہ پاک کے پیغمبر ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے تو یہ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا تذکرہ ہے نیاب میں جو غزل بدر میں شریک ہوئی لیکن ساتھ ساتھ جہاد کے اصول اور ضوابط اور تدبیریں بھی اللہ پاک کر رہے ہیں پہلا غزوہ ہے اے ایمان والو جب تمہاری جنگ شروع ہو جائے یعنی بالخیر مقابلہ شروع ہو جائے تو پس دے کر بھاگنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ پر مستقل کتابیں ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ستر گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ کے موضوع پر کتاب باغرات نے لکھا ہے جو قرآن نے گناہ کبیرہ بیان کیے ہیں گناہ وہ کبیرہ ہے بہرحال گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑے گناہ کبیرہ اللہ کے ذات میں شریف ٹھہرانا والدین کی نافرمانی کرنا جھوٹی گواہی دینا اور میدان جنگ میں میدان جنگ میں پشت دے کر بھاگنا بات یہ ہے کہ فضیلت بہت ہے لیکن جس نیکی میں یا جس مقام پہ آ کر نیکی کرنے میں فضیلت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ گناہ کرنے میں گرفت بھی زیادہ ہوتی ہے مثلاً مسجد ہے آپ یہاں کے نماز پڑھتے ہیں جامع مسجد میں پانچ سو نمازوں کا ثواب اس طرح اس طرح اور وہاں گھر میں پڑھیں ایک نماز کا ثواب جماعت کے بغیر پڑھیں تو ناقص نماز کا ثواب یہی بڑھتا جاتا ہے نظام جب حرم میں نماز پڑھیں ایک لاکھ کا نماز کا ثواب لیکن اگر حرم میں حدود حرم میں مسجد حرام میں کوئی گناہ اور ادبی کر دی تو پھر اس کی گرفت اور سزا بھی سخت ہے یہی بات ہے کہ جہاد بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حساب کتاب آخرت میں کوئی نہیں ہے آخرت میں اللہ کے سامنے شہید بڑے احساس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے احترام سے ان کو پکارا جائے گا یہ بہت بڑی ستر اپنے ساتھیوں کو جن پر جہنم واجب ہو گئی شہید کی سفارش سے وہ جنت میں جائیں گے بہت بڑی فضیلت ہے شہید کی اس مجاہد کی لیکن اگر میدان جہاد میں مجاہد سے کوئی اصول شریعت کے خلاف کام ہو گیا تو پھر اس میں گرفت بھی زیادہ ہے اور ان کاموں میں سب سے مجاہد کے لیے سب سے برا کام اور گناہ کبیرہ والا بوجھ ہے کہ جب جہاد میں گیا بالفعل اس میں شریک ہو رہا تو خوش دے گا نا بھائی وہ تو پہلے سوچ کے جائے کہ وہاں تو شہادت بھی ہو سکتی ہے ویسے تو موت جب وقت آئے گا وہیں پر ہے لیکن ایک جگہ ہے کہ جب مقابلے میں جا رہے ہیں تو اس میں شہادت بھی ہو سکتی ہے اس لیے یہ پہلے چیزیں سوچ کے جانی ہیں یا تو اس مقام پہ نہیں ہے تو وہ جائے ہی نہیں اگر جا رہا ہے تو پھر پش دے کر بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے فلا تو البتہ قرآن مجید نے دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے نے اس سے پھر ایک کلیہ نکالا ہے کہ کسی جنگی حکمت عملی کے نقطۂ نظر سے وہ پیچھے آ رہا ہے بھاگنا مقصد نہیں ہے بزدلی مقصد نہیں ہے تو جائز ہے ورنہ جو شخص کے بزدلی کی شکل میں پیچھے بھاگ رہا ہے گناہ ہے اللہ متحر متحرف کہ وہ جنگ کے بارے میں کوئی ہنر بندی کرنا چاہتا ہے اس لیے پیچھے آ رہا ہے چید ہے اور وہ تو حل کے زم علاقے یا یہ تھوڑے ہیں آگے دشمن زیادہ ہے جنگ سخت ہے اس کے ساتھ ہی پیچھے ہیں اور انہیں اطلاع نہیں ہو رہی یہ پیچھے اس لیے جا رہا ہے ان ساتھیوں کو بھی بتائے کہ جان سکتے تو یہ بھی جائز ہے اس صورت میں بھی جانا علماء نے اس مستثنا سے ایک کلی قاعدہ نکالا ہے کہ اسی جنگ کی حکمت عملی کے نقطۂ نظر سے اگر پیچھے آنا چاہتا ہے تو جائز ہے کیونکہ وہ مقصد اس کا جنگ ہی ہے اسی کو حدیث میں آتا ہے نا کہ الحرب خیر الحرب خدا جنگ ایک تدبیر کا نام ہے ایک حکمت کا نام ہے اور اسی طریقے کے مطابق اگر ہو تو پھر جنگ میں جیت بھی ہوتی ہے اب ظاہری اسباب جو لڑنے کے ہیں جنگ کے ہیں اس لحاظ سے وہ تدبیر پوری ہونی چاہیے پھر اللہ اللہ اسباب اختیار کر کے جو کچھ اپنے پاس صلاحیت ہے وہ اللہ کے حوالے کر کے پھر اللہ سے اللہ سے مدد مانگے اللہ ضرور مدد آئے تو متحرف اللہ کتاب تو ہوتا لیکن بلا وجہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں بھاگتا ہے من اللہ یہ گناہ کی معافی نہیں اللہ کی ناراضگی لے کے وہ آیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بیسل مسیح برا ٹکانا ہے اللہ یہ کہ دوبارہ جائے اس توبہ کی اس کی توبہ ہر گناہ کی توبہ اس گناہ کے لحاظ سے اگر کس شخص نے نمازیں نہیں پڑھی تو اس کی توبہ قضا کرے اور توبہ کرے زکاتیں نہیں گری گزشتہ سال کی تو اس گناہ کی توبہ یہ زکاتے ادا کرے اور پھر توبہ کرے حج کی تاخیر ہوئی ہے حج کرے اسی طریقے سے اگر کسی کی توبہ کہ اس نے لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے اور بڑے سجدے لگا ہے نفل پڑ رہا ہے عمر حج بھی کر رہا ہے کھایا لوگوں کا پیسہ ہے معافی نہیں ہے یہ اس گنا کی توبہ یہ کہ ان کا پیسہ ان کو دے یا ان سے معاف کرائے اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگے کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی یہاں پر اس گنا کی بھی توبہ یہی ہے کہ میدان جہاد چھوڑا ہے میدان جہاد میں واپس جائے اللہ سے معافی مانگے پھر صحیح گویا کہ اخلاص کے ساتھ الہ کلمت اللہ کی غرض سے جنگ کرے گناہ ہو جائے گا دین میں دو چیزوں کا تصور نہیں ہے اسلامی شریعت میں ایک بزدلی اور دوسرا اشتعال اشتعال کہتے ہیں کہ بے تکا انسان اپنے جذبات کو نفس کے حوالے کر دے اور نفس جیسے کہتا جائے ایسے کرتا جائے اور اونٹ پٹانپ اور نعرے اور شور اس اشتعال کی تشریح پاکستان والوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آئے دن یہی تماشا ہے مرے کون جلائے دن کے دفتر کہاں قتل ہوا گاڑیاں کن کی جلی کن کے روڈ بند ہوئے یہ اشتعال ہے یہ حماقت ہے یہ اسلامی تدبیر نہیں یہ حق نہیں ادا کیا جا رہا اگر کوئی اسلامی تربیت والے لوگ ہوں تو اس وقت دنیا میں اسلامیوں کو جتنا مسلمانوں کو کوٹا جا رہا ہے تباہ کیا جا رہا ہے شریر کیا جا رہا ہے تو کفار کے ساتھ مقابلے میں جائے اپنے ملک کو تباہ کرنا یہ تو اور وہ کہ کمزور کرنا ہے نقصان پہنچانا ہے اچھے بندے اچھے لوگ اچھے گھرانے والے کبھی بھی یہ نہیں کرتے بس یہ عجیب ایک اسلام میں اشتہار کا تصور نہیں دوسری بات اسلام میں بزدلی جب جہاد میں آئے تو بس اب پوری توفیق کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ جہاد کو اختیار کیا ہے تو آپ اس کو تکمیل تک پہنچائے اس میں قابل نہیں بس تو ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے بات یہ ہے کہ مجاہد ایک عجیب چیز ہے اور اللہ کی اس کے ساتھ خصوصی مدد ہوتی ہے اگر کچھ کمی کو بھی مجاہد میں ہو جب جہاد میں شریک ہو جاتا ہے اس قافلے میں ان ساتھیوں میں تو اللہ باغ ایمان کی وہ دولت بھی اتنی قوت کے ساتھ اتنی کوالٹی کے ساتھ اتنی معیار اور کیف و کمیت کے ساتھ عطا کر دیتا ہے کہ وہ پیچھے آنے کا راستہ اس کو یاد نہیں آتا اس کو وہ کچھ مناظر نظر آ رہے ہوتے ہیں جو عام انسان کو وہ نظر نہیں آتے فلم تک طلوع ہوں آگے معجزہ نبی کا بیان کیا اللہ پاک نے جو معجزے دکھائے انبیاء کا ذہنی طور پر ہاتھ استعمال ہوتا ہے اصل کارنامہ اللہ پاک کا ہوتا ہے یہی بات ولیوں کے کارنامے جو ہوتے ہیں ولیوں کے کارنامے اس میں بھی اللہ پاک کے عمر سے ہوتا ہے ہاتھ وہ ولی کا ہوتا ہے بس ولی کے ظہور سے وہ کرامت کہلاتی ہے نبی کے ہاتھ سے ظہور ہو تو اس کو معجزہ کہلاتے ہیں لمبی بات ہے پھر کریں گے کہ کچھ اس طرح کے کرتب جادوگر بھی دکھاتے ہیں تو پھر فرق کیا ہوتا ہے بس قوت شناخت میں فرق ہوتا ہے اللہ رومی کی بات کبھی ان شاء اللہ سناؤں گا انہوں نے اس موضوع کو لیا ہے اور اس کو کھولا ہے کہ جادو میں اور معجزے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے یہاں پر بھی اللہ اپنا موٹ دکھا رہے ہیں نبی آپ لوگ اور آپ کی جماعت ان کو مار رہی تھی آپ لوگ نہیں مار رہے تھے میں مار رہا لیکن میں یہ دکھانا کیا چاہتا تھا کہ کفر سمجھ جائے کہ مسلمان تھوڑے بھی ہوں جب ہمت کر کے میدان میں آئے تو یہ غالب آ جاتے ہیں لیکن یہی تو قسمتی ہے کہ مسلمان ادھر ادھر اپنی جانوں جانوں کو ضائع کر رہے ہیں لیکن جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کے بہت پیچھے ہیں آپ کو کئی دفعہ اسلامی تاریخ کے عنوان سے بات کر چکا ہوں کہ دس سال غزوات میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادتیں ڈھائی سو نہیں ہیں ڈھائی سو دس سال کے غزوات میں شہادتیں ڈھائی سو نہیں ہیں وہ بھی اس میں ایک دو جگہوں میں دھوکہ ہوا ایک دھوکہ عہد میں ہو گیا ایک دھوکہ دیر ممونہ میں ہوا جس میں ستر ستر صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے اتنے غزوات میں جہاد میں اتنی جانیں نہیں جاتی ہیں جتنی کہ جہاد نہ کرنے میں بہت جانے جاتی ہیں جیسے آج دن میں ڈھائی سو ضائع ہو رہے ہیں باقی بات کل کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اسلام دو چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ایک بخ اور دوسرا اشتہار بزدلی اور دوسرا اشتہار مطلب جہاں اسلامی جہاد کی ضرورت ہے وہاں بزدلی کرنا گناہ ہے اور بلا وجہ شور مچانا توڑ پھوڑ کرنا دوسروں کی چیزیں خراب کرنا جل سے جلوس جذبات میں قابو نہ پانا یہ خلاف شرع ہے گناہ ہے کوئی سمجھدار شریف لوگ یہ کام نہیں کرتے آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اپنی ذاتی چیز ذاتی چیز جب یہ شخص ضائع کرے گا تو اس کی پوچھ ہوگی جس کو قرآن مجید تصریف فضول خرچی اور تبزیر سے تعبیر کرتا ہے جا ضائع کی چیزیں یا شیطانی آلات خریدے خراب کر دی کچھ ہے جان بوجھ کر ہاں ویسے غلطی سے چیز جل گئی خراب ہو گئی کوئی بات نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر اپنی مملوکہ چیز کو کوئی شخص اگر خراب کرتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے تو آخرت میں ہوگی اپنی ذاتی چیز خراب کر لیتا ہے تو دوسرے ساتھی کی بھلے وہ مسلمان ہے کافر ہے ادھر اپنے ملک میں رہتا ہے باشندہ ہے اگر وہ کافر ہے اس کو یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا تو ہمارا کام تو نہیں اس کو یہاں سے نکالنا حکومت کا کام ہے وہ ذمہ ہونے کی حیثیت سے ہے جیسے بھی ہے کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حقوق لباد میں سے ہے آخرت میں پوچھ ہوگی دیکھو کوئی شخص ہو کہ وہ اپنے جانور کو مارتا ہے نا آخرت میں وہ بھی اس سے حساب ہوگا اس کا آپ نے جانور ہے اس نے نے پاس سے خریدا ہے آپ کے سامنے ہے وہ واقعات کہ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی فلاں نے شکایت کی جانوروں نے شکایت کی کہ مالک کام زیادہ لیتا ہے سارا کام دیتا ہے جاتی کرتا ہے اس طریقے سے ایک ساتھی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا حالانکہ مطلب کہ بعض لحاظ سے جواز بھی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان جو کھاؤ وہ کھلاؤ ان کو جو پہنو ان کو پہناؤ جو یوں ہو اس طرح اور اس طرح آپ مارتے ہو جبکہ وہ مملوک کا چیز ہے تو اس کو نقصان پہنچانا اور ضائع کرنا انسان سے پوچھو گی تو دوسرے چیزوں دوسرے انسان کی چیز تو بغیر اجازت کے استعمال کر کے واپس رکھ دینا بھی گناہ حریت چیز کسی سے وہ مانگ کے لینی ہے بھائی آپ کا قلم استعمال کرنا چاہ رہا ہے آپ کی بات بھی استعمال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے دفتر کی کوئی چیز پوچھ کے لے کے جانی ہے اور پھر واپس رکھ بغیر پوچھے چیز لے گیا استعمال کر کے واپس رکھ بھی دی اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی بھی گناہ تو بات یہ ہے کہ اشتہار کی قطع اجازت نہیں ہے آپ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو ان چیزوں کو اس طرح کے اقداموں سے بچانے عبادت مستحب سنت عبادت اگر جہریہ کی جا رہی ہو اور اس میں کسی مریض کو کسی کام میں مصروف کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ سنت اور مستحب عبادت جہریہ کرنے کی اجازت نہیں آپ کی تلاوت سے پروگرام بن گیا چھتیس کھول کی تلاوت شروع ہو گئے بہت خراب ہے تلاوت پر لیکن اگر اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا لوگ مقروح میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ آپ قرآن نہیں سن رہے یہ شخص کو نظار ہو مستحب سنت عبادت ہاں جب فرائض کی بات ہے آپ جو اونچی آواز میں پڑھانا ہے یا نماز آئے وہ تو حکم یہ سب مسلمانوں کو نماز میں آنا ہے کہ وہاں بیٹھنا نہیں ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو مستحب سنت مباح جائز عبادت جہرن کرنا جائز ہے اگر کسی کو تکلیف نہ ہو لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے کسی کی عبادت میں خلل آ رہا ہے تو جائز نہیں آپ مسجد میں آتے ہیں ایسا آواز سے تلاوت کرنی ہے تاکہ دوسرا کوئی نقل پڑ رہا ہے تو اس کو تکلیف نہ ہو اسلام نے تو اس حد تک دوسرے ساتھی کا خیال رکھا ہے تو ایسے پروگراموں میں اشتہار جس کو کہتے ہیں کہ مذہبی حوالے سے ہو سیاسی حوالے سے ہو کس طریقے سے بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بتایا بزدلی دلی بھی نہ ہو جب میدان جہاد میں شریک ہو جائے پھر بہادری دکھائے وہاں وہ سبھی مطلوب ہے بہادری بھی مطلوب ہے وہاں حل میں مبارز کا نعرہ لگانا بھی مطلوب ہے وہاں پر اکڑ کر چلنا بھی مطلوب ہے وہاں عمدہ اور اسلحہ کو بچانے والے لباس پہننا بھی مطلوب ہے ویسے ریشم لباس پہنا مرد کے لیے حرام ہے کہ جنت سے معروم جنت میں ریشمی لباس سے معروم ہو جائے گا میدان جہاد میں ضرورت کے وقت عمدہ ریشمی لباس پہننا جائے گا جہاں شریعت اجازت دیتی ہے غصے کی وہ اس طرح کی امور کی وہاں تو مسلمانوں کو غصہ آتا نہیں ہے وہاں پر ان مسئلے حد یاد آتی ہے مل جل کے رہنا چاہیے پوری دنیا کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے مل کر ہی چل رہے ہو نا آج تک کیا کیا ہے پھر اپنا کیا بنایا ہے مل مل کر چل چل کے اپنا سارا دھو دیا ہے مل کر چلنے میں کوئی اپنا کام بھی تو نہیں کیا ملک تو اور غریب ہوتا جا رہا ہے اور غریب بات یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کا خیال کرنا ہے معاشرتی بات ہے آج کے سبق میں یہ بتایا کہ نبی جو بدر کے مقام میں آپ لوگ مار رہے تھے کر رہے تھے اور کفار مار رہے تھے آپ لوگ نہیں مار رہے تھے میں مار رہا مکے سے نہیں مرتا جب اللہ کا امر آتا ہے تب مرتا ہے کوئی کسی کی گولی سے نہیں مرتا اللہ کا امر آتا ہے تب مرتا ہے گولی اگر لے کے آئے گی تو تب ہوگا بہت سارے ایسے لوگ عام کہ انہیں کئی دفعہ فائرنگ بھی ہوئی کیا بھی ہوا پھر بھی بچ گئے عرب خالد بن مریض جن کو سیف اللہ کا لقب حاصل تھا مدینہ طیبہ میں جب وفات کا زمانہ تھا تو روتے تھے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہتے تین سو سے زیادہ زخم ہیں تلوار اور تیروں کے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے مجھے اللہ نے شہادت نہیں دی میں اپنی جان ویسے جو ہے کہ دے رہا ہوں کاش کہ میں شہید ہوتا تو صحابہ اس کو تسلی دیتے تھے کہ سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا اللہ خود ہی اپنی آپ کی روح لے رہے ہیں کیوں تسلی تو کیا مطلب تلوار سے یا گولی سے موت نہیں آتی اس میں بھی اللہ کا امر ہوتا ہے تعداد ہے اور نبی آپ کے آپ کے ساتھی مشرقین مکہ کو جو قتل کر رہے تھے وہ آپ نہیں کر رہے تھے اللہ اللہ آپ قتل اللہ مار رہے تھے اللہ کا امر اس ہو ہوگا اچھا پھر یوں دکھانا کیوں چاہتے تھے تاکہ کافی یہ سمجھ جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ یوں لڑائی نہیں کرنی چاہیے یہ تو پھر ایسے ظہری طور پر غریب سے نظر آتے ہیں کمزور سے نظر آتے ہیں اس طرح لیکن جب مقابلے میں آتے ہیں تو یہ بڑے جری ہوتے ہیں بڑے بہادر اور مضبوط ہوتے ہیں اس لیے بظاہر کمزور سادہ لباس والا مسلمان ایمان والا میدان جہاد میں وہ مضبوط اس لیے ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو قوت نصیب ہو جاتی ہے وہ پھر مضبوط ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کیا وہ ہمارا ملتا تھا اللہ حرمان جب جہاد شروع ہونے لگا میدان بدر میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے نبی اپنے مٹھی میں کنکریوں کو لیں اور ان کی طرف آپ پھینک دیں چنانچہ آپ نے وہ اپنی مٹھی مبارک سے کنکریاں لی چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور یوں پھینکے ہر کافر کی آنکھوں میں وہ مٹی اور سنگریزے چلے گئے وہ ظاہر مٹھی جب بندہ یوں پھینکے گا تو چند ادھر ساتھیوں کے اوپر جائے گی نا سارے مجمع کے ہر ایک کی آنکھ میں جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے کیسے پہنچا تو اس لیے فرمایا ہمارا رمئی کا اس رمئی کا بولا کن اللہ رما اے نبی جو آپ میدان جہاد میں غزوہ بدر میں کفار کے اوپر جو مٹی پھینک رہے تھے آپ آپ نہیں پھینک رہے تھے بولا کن اللہ رما اللہ پھینک رہا تھا زہر ہے پھینکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے امر سے پھینکی ہے موجودہ ہے موجودہ یہی تو ہوتا ہے جو عام کوئی نہ کر سکے اللہ دکھا دے وہ کام تو جہاں جہاں کوئی جا کر سارے اپنی آنکھوں کو ملنے لگے تو ظاہر ہے جہاد میں آنکھوں کو ملنا لڑائی میں آنکھوں کو ملنا تو نہیں ہوتا اگلے تو اس انتظار میں ہوں گے کہ یہ آنکھیں مل سے مل کے فارغ ہو جائے تو پھر لڑائی کریں گے جب یہ کفار آنکھیں ملنے لگے ادھر سے مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ حملہ کر دو وہ اب جب اچانک یوں حملہ ہوا وہ حوصلے ان کے پست ہو گئے تو ٹھیک کا شکار ہو گئے بھاگنے لگ گئے یہی بات ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے عزن دے دیا کہ آپ آج نکل جائیں ان لوگوں کو پتہ چل گیا مشرقین مکہ کو محاصرہ کر لیا کہ جب جہاں سے نکلیں گے سارے سرداروں نے اپنے اپنے بچے جمع کیے کہ کہاں کے اجتماعی حملہ ہو تو کسی کے خلاف ایف نہیں کٹے گی اتنے کس نے مارا ہے سارے بار کھڑے ہو گئے آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ وہ سورہ یاسین کی جو پانچویں وجہ اللہ ممبئی نے عیدی ہم سدم امن خلق ہم سدم تو اکشئی نہ ہوں وہ ہم لائف یہ عید پڑھ کے آپ کو مار کے باہر نکل جائے ہم آپ کے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دیں گے تو اکشئی نہ ہو ڈانپ دیں گے ان کو ان کو آپ کو ان سے چھپا دیں گے آپ نکل جائیں گے وہ دیکھتے رہے دیکھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور صبح ہونے بعد میں دیر سے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کلی رضی اللہ تعالیٰ لوگ آرام کر رہے ہیں وہ بھی امانتیں دینی تھی لوگوں کو اس لیے آپ نے ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑا ہے تو وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے معجزہ دکھایا حکم نازل کیا سورہ یاسین کی عید تاریخ یہ کریں اور آپ نکل جائیں یہ سب کام اللہ کی اللہ یہ کام ویسے بھی کر سکتا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے میدان جہاد میں مسلمانوں کو جانے کی ضرورت کیا ہے وہ گھر بیٹھے رہے ہیں اللہ نے یہ تو کرنا ہے لیکن اس مسلمان کو بھی تو آزمانا ہے اس کا ایمان کتنا ہے اس کی اتباع کتنی ہے بات ماننے کی فرما برداری کتنی ہے ایک تو مسلمان کو آزمانا ہوا اور دوسرا یہ کفار کو اس انداز میں ذلیل کر کے شکست دینی ہے کہ جن کو تم کمزور سمجھتے تھے دیکھو کہ ہم سے ڈر ہے یہ دنیا آج بھی دیکھا رہی ہے دیکھ رہی ہے کتنی دنیا کی دوست و طاقت ہے اور کیا ہے انہیں میزائل بنائے بم بنائے جہاز بنائے ڈرون حملے بنائے بغیر پائلٹ کے بنائے فلان ہوا عراق تباہ کیا افغانستان کیا فلان کیا تو کون ڈر رہا ہے ڈر تو پھر بھی خود ہی رہے ہیں نا اب تک تو ایمان کو تو نہیں ختم کر سکے اب بھی یہی ڈر ہے کہ اچانک کہیں سے حملہ ہو جائے گا آج کیا کریں گے تو بات یہی ہے کہ اللہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ عال ایمان کے پاس قوت ہے اور وہ قوت اس انداز ہے اگر ایمان والا صحیح سچا ایمان والا ہو تو قوت اس انداز کی ہے کہ بہت بڑی سپر پاور بھی ہو وہ اپنی جگہ پہ ڈرتی رہے گی کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ بعض دفعہ تو داڑھی اور جلدوں کے ساتھ مجاہد ہوتے ہیں بعض دفعہ بغیر داڑھی داڑھی منڈے ہوئے بھی مجاہد ہوتے ہیں کس کس کی تلاشی ہے کس کس کو طالبان سمجھے کس کو مجاہد سمجھے کن سے بچے تو بات یہ ہے ایمان والے نے اپنے ایمان کو صحیح سمجھا نہیں بہت بڑی قوت علماء نے لکھی ہے ایمان کی دولت ہے بہت بڑی قوت ایمان کی دولت ہے اور خوشبختی اور دوسری بڑی دولت کسی اللہ والے کی نظر ہے کسی اچھے نیک بزرگ عالم دین کی صحبت نصیب ہے ایمان میں قوت باقی رہے گی یہ تسلسل سے صحبت ہو جیسے کھانا پینا ہر روز ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دو دن بہت اچھا کھانا کھا لیا جائے پھر چھٹی کر لیں کیا تو پھر دوسرے تیسرے دن بہت عمدہ بھی کھانا کھائے کمزور ہو جائے گا اعتبار سے جیسے خوراک ہر روز ضرورت ہے پھر اسلامی اس کے ذہنی حیات کے لیے صحت کے لیے وہ مفید چیز ہے اور باقی آئے سے ایسی روحانی حیات کے لیے ایمانی قوت کے لیے ایک نیک اللہ والے کی صحبت کا تسلسل ضروری ہے ایمان بنتا رہتا ہے مضبوط ہوتا ہے ایمان قوت نصیب ہوتی ہے اللہ یاد رہتا ہے نبی کی محبت باقی رہتی ہے دنیا کی حصی سمجھ میں آتی رہتی ہے اور جہاد میں خطرت اور فضیلت نظر آتی ہے تو یہاں بھی یہی بتایا ہم نے اس لیے دکھایا بولے آپ تاکہ ایمان والوں کو ہم خوب نوازے کفار کو یہ بتا دو تم جو کہتے تھے کہ بتا حاضل فتح ان تم صادقین اے نبی آپ فتح فتح کی باتیں کرتے ہیں کب آئے گی فتح سچے ہو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 کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو ولا تولوا عنه اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑو قرآن تم تسمعون اللہ تم سنتے سمجھتے بھی ہو اللہ تکون کا لذینہ کالو سناسماؤ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم نے باتیں سنی لا اسمعون حالانکہ انہوں نے نہیں سنی وہ ان پر عمل نہیں کیا تو نہ سننے کی طرح ہے ان اللہ البکم بلا شبہ اس طرح کے لوگ جانوروں میں سے بھی بدتر ہیں اللہ کے ہاں یہ گنگے اور بورے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو محسوس کرتے لس معاہم تو ان کو دین حق کی بات سنوا دیتے ہدایت دے دیتے یہ سمجھ جاتے لیکن ان میں کوئی خیر محسوس نہیں کی ولو اس اگر ان کو زبردستی ہدایت پر لا بھی دیا آتے وحم و رسول یہ حق سے اراض کرتے ہوئے واپس چلے جاتے بہت چھٹیوں کے بعد سبق دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور یہ ایسی فتح تھی کہ اس سے کفر کی کمر ٹوٹ گئی کیونکہ تھوڑے سے مسلمان تھے اور ان کے ساتھ کوئی زہری اسلحہ وغیرہ بھی اتنا نہیں تھا یہ بات قرآن مجید سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اگر اللہ جنگ کے بغیر بھی کفر کو ذلیل کرتا اور مسلمانوں کو فتح کرتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اللہ نے یہ ترتیب اپنی سنت کے مطابق قائم کی کہ تھوڑا سا آپس میں جنگ و جدل ہوا مسلمانوں کو فتح نصیب کرائی کفار کو ذلیل کیا تاکہ عملی صورت میں مقابلے کے ساتھ ان کے اوپر ذلت واضح ہو جائے اس لیے یہ کیا ایسا ہوا آپ کے سبق میں یہ بات آ رہی ہے کہ تھوڑے سے بندوں کو اللہ نے فتح نصیب کرائی اس لیے کہ ان ایمان والوں میں کوالٹی یہ تھی ان کے ایمان کی کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اتباع والے لوگ تھے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی انسان کامل اتباع والا ہو تو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ کی مدد ہے قرآن مجید تعلق ان اللہ ان اللہ المتقین ان اللہ الصابرین اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے کا لفظ جو ہے نا بالکل اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے کا لفظ ایک ہوتا ہے کا لفظ ایک ہوتا ہے بدا کا لفظ یعنی جیسے لفظ کہتے ہیں نا کہ ما المال و امبق مال آپ کے پاس ہے تو بینک میں بھی ہے تو تب بھی پاس ہے ان دا سے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن المال و ماک مال آپ کے ساتھ ہے بالکل جڑا ہوا ہے قرآن مجید نے جو اللہ تعالیٰ کی معیت بتائی ہے وہ لفظ ما کے ساتھ بتائی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ بالکل متصل ہے کا لفظ استعمال نہیں ہوا آپ کے پاس آپ کی زمین ہے وہ دیکھو ہمارے حضرت صاحب بیٹھے ہیں ان کی سرگودے میں زمین ہے لیکن یہی کہا جائے گا کہ وہ آپ کی زمین ہے یہاں ایسا نہیں ہے اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ جدھر ہیں اللہ ادھر ہے آپ کے ساتھ ما لفظ سے تو ان اللہ مال مکمنی ان اللہ مال متقین ان اللہ محث اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے جب نیک ایمان والے میں ایمان کی کوالٹی ہوگی یہ کوالٹی کیسے بنتی ہے ایمان کی جو قرآن حدیث کے مطابق ایمان ہے لوگوں کے کہا سننے سے ایمان نہیں بنتا ایمان بنتا ہے قرآن اور حدیث سے اللہ رب رسول نے کیا بات فرمائی ہے اس کے مطابق انسان پڑھے اس کو سمجھے اس کے مطابق ایمان اور عقیدہ بنائے عمل بنائے یہ اس کے ایمان کی کوالٹی ہے تو غزل بدر نے تھوڑے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی فتح کا ذکر کیا تو اب قرآن آج کے سبق میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کیسے پتہ مل گئی ان میں کمال کیا تھا کہ ایک زمانے سے لڑنے والی قوم کے مقابلے میں جو کثیر تعداد میں بھی تھی اسلحس تھی یہ تھوڑے سے لوگ غالب آ گئے کیوں ان کے پاس ایمان کی پونجی تھی اللہ ان کے ساتھ راضی تھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ اور یہ ایمان والے کا کام ہے مومن کا کام ہے اپنے ایمان کو بنانا اپنے عقیدے کو درست کرنا اپنے انال کو صاف ستھرا کرنا باقی مدد و نصرت رزت عزت یہ سب اللہ کے ذمہ ہے ہم نے عزت کو تلاش کرنا شروع کیا ہوا ہے عزت تلاش کرنے سے نہیں ملتی رزت کو تلاش کرنا شروع کیا ہوا ہے وہ تلاش سے نہیں ملتی اس طریقے سے وقار کو شان شوکت کو تلاش کرنا شروع کیا ہوا ہے یہ اس طرح نہیں ملتی یہ تو اللہ کی مشیت سے ملتی ہے جس چیز کو ہم نے تلاش کرنا ہے اسے چھوڑا ہے جسے اللہ نے عطا کرنا ہے اس کی تلاش میں لگے ہوئے تو جب انسان ایمان کو قرآن و حدیث کے مطابق بنائے اللہ کی رضا ملتی ہے عزت ملتی ہے رزت ملتا ہے شان و شوقت ملتی ہے فتح ملتی ہے نصرت ملتی ہے سب کچھ جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو یہاں پر غز و بدر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی بات بتائی کہ یہ کیوں کامیاب ہو تو کرم اللہ محل مکمنی اس لیے کہ اللہ ہر وقت ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے اسی کو قرآن نے بیان کیا ہے محمد اکرب الوری کہ رد حیات سے کٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ لیکن یہ محسوس تو وہ کرے گا نا جس کا ایمان ہوگا جس کا ایمان و عقیدہ عمل ہوگا تو وہ محسوس کرے گا اللہ میرے قریب ہے جس نے اپنے قریب شیطان کو فرقہ اضالہ کے قائدین کو ان چیزوں کو بچھایا ہوا ہے بٹھایا ہوا ہے تو ان وہ تو اپنے قریب ان کو سمجھے گا جب ایمان اچھا ہوگا پھر اس کے قریب اسے محسوس ہوگا اللہ کی مدد نصرت انوار و برکات کسی کو فرمایا کہ جس طرح بدر کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا عقیدہ اور ایمان و عمل ایسا تھا کہ وہ اللہ کو اپنے پاس پا رہے تھے اللہ ان کے ساتھ تھا نصرت کے اعتبار سے اے ایمان والو اللہ و رسول آپ کے اندر بھی یہی کوالٹی ہونی چاہیے یہی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کی بات کو مانو اللہ کے رسول کی بات ویسے تو مانتے مانتا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے جا رہا ہے کون ایمان والا انکار کرتا ہے لیکن یہ امتحانی موڑ امتحانی مقام اس جگہ پہ آتا ہے کہ جب تقابل ہو جائے اگر ایک خلاف بات ہے اس کے مقابلے میں ایمان کی بات ہے اسلام کی بات ہے قرآن حدیث کی بات ہے اب یہ شخص اللہ اللہ کے رسول کی بات کو ترجیح دیتا ہے یا رسم و رواج کو دیگر ادھر ادھر کی چڑھتی ہوئی روشنیاں جو حقیقت میں تو یہ منقش ویسی تاریخیاں ہیں بظاہر روشنیاں اگر آتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے تو جب تقابل ہو جائے اس وقت ایمان والے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ابتدا میں لائیں بسماؤ اور نہ ان سے ان باتوں سے منہ موڑو حالانکہ تم سنتے ہو سمجھتے ہو پڑھتے ہو اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے صرف پڑھ لینا سن لینا بیان کر دینا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے حدیث کو پڑھنا قرآن حدیث کو سیکھنا سمجھنا یہ خود ثواب ہے اور بعض دفعہ عمل کی توفیق نہیں بھی ہوتی توفیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ موقع ہی نہیں ملتا اس بات پر عمل کرنے کا فرض کرو کہ ایک شخص ہے مبلغ ہے قرآن حدیث بیان کرتا ہے قرآن حدیث اس نے پڑھا ہے وہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کر رہا ہے ہمیشہ سے کرتا چلا آ رہا ہے حج کے مسائل بیان کر رہا ہے کرتا چلا آ رہا ہے لیکن اس اس کو خود ابھی حج کرنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کے مسائل پڑے ہیں بیان کر رہا ہے ثواب ہے پڑھنا نہیں آگے بیان کرنا بھی ثواب ہے لیکن خود ابھی عمل نہیں کیا کہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی ہے تو بعض دفعہ بعض شریعت کے احکاموں کو سمجھنے پڑھنے عقیدے کے اعتبار سے ماننے کے باوجود عمل کا موقع نہیں ملتا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے نہیں ملا لیکن ان کا پڑھنا سمجھنا سننا سب ہاں، اگر قرآن حدیث سیکھ لیا اور پھر اس کو موقع آ گیا عمل کرنے کا تو آپ اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے اب زکات کے مسائل پڑے ہوئے تھے زکات فرض ہو گئی اس کے مطابق عمل ہو حج کے مسائل پڑے ہوئے تھے کاروبار پہلے نہیں کرتا تھا کاروبار کے مسائل پڑے اس میں جھوٹ نہیں بولنا ہے مناسب چیز بیچنی ہے جیسے ہو ویسی چیز کو بتانا ہے دھوکہ نہیں کرنا ہے کس میں اٹھانے یہ مسئلے پڑے تھے کاروبار کبھی نہیں کیا تو ان کا پڑھنا بھی سوال ہے لیکن جب کاروبار کی نوبت آ گئی تو آپ اسلامی طریقے کے مطابق کاروبار کرے تو عمل میں اس کو سوال ہاں اب جب عمل کی نوبت آئی اور قرآن و حدیث کے مسائل اسلام کے مسائل جاننے کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا تو اس کو قرآن نے کہا ان کو سننا نہ سننا برابر ہوا نہ کہتے کیا فائدہ ہوا اگلا تو بلزین کالو سنے نا اسمعون نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو کہتے کہ سنا اور سنا نہیں مطلب یہ ہے کہ جب عمل نہیں بات یہ ہے نا مسلمان کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا جو دن چڑھا ہے اس دن کے گزرنے میں میرے سے متعلق اسلامی حکم کا تقاضا کیا ہے آج اسلام میرے ساتھ کیا تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو لے جانا ہے اب فرض کرو آج آپ صبح اٹھے ہیں اعلان ہوا ہے کہ چھٹی ہو آج ڈرنا مرنا یہ جو ہمارے ڈیزائن ہے یہ ہے آپ نے کہا چلو والدین کی زیارت کے لیے گاؤں چلے جاتے ہیں اب یہاں اسلامی حکم کیا ہے اس کے مطابق آپ کا جانا ہو آپ کی زیارت ہو تو سواب ہے آج آپ نے سوچا ہے کہ مارکیٹ جاتا ہے خرید و فروخت کرتا ہوں تو آپ کو بازار جانے کا اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ اس میں کون سے مسائل ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آج آپ نے یہ خریداری کرنی ہے اس پھر کی سنت بن جائے گی شریعت بدانا دبانا تو آپ جا تو بازار رہے ہیں جہاں والدین کی اجارت کے لیے رہے ہیں یا دفتر میں جا رہے ہیں لیکن آپ اس یومیہ کا صبح اسلامی تقاضے کو سمجھے کہ اسلام ہمیں آج کیا حکم دے رہا ہے کس بات کے اوپر عمل کرنا ہے جب اس نیت کے ساتھ نکلیں گے اس پر عمل کریں گے یہ سب ثواب ہے اسی کو فرمایا کہ جب قرآن حدیث سنو سمجھو یہ ثواب ہے اور جب اس کے عمل کی ضرورت پیش آئے اس کے مطابق اس پر عمل ہونا چاہیے اسلامی نقطۂ نظر کو اسلامی حکم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ترجیح دے وہ سارا ثواب ہے دیکھو ہم نے کپڑے پہننے ہیں تنگی کرنی ہے منہ دھونا ہے صبح آنا ہے کہ اسلامی انسانی فطرت ہے اسلام انسانی فطرت ہے صفائی ستھرائی لباس پہننا ہوگا لیکن اسی میں اگر اسلامی تقاضے کو سامنے رکھے گا کپڑے کیسے پہننا سنت ہے کس طریقے سے کنگی کرنا سنت ہے کس طریقے سے گھر سے باہر نکلنا سنت ہے کون سی دعا کر باہر نکلنا سنت ہے کون سی دعا کر کے گاڑی میں بیٹھنا سنت ہے کام میں داخل ہونا دفتر میں داخل ہونا کاروبار میں داخل ہونا کیا سنت ہے یہ اس دن کے اسلامی تقاضے کے اوپر جو اس نے عمل کیا تو اس کا پورا دن اسلام کی ہدایات پر عمل کرنے میں گزرا ہے تو وہ پڑھنا سننا وہ سمجھنا سب کا آمد ہے جب عمل کی صورت ہے تو اس کو عمل کی شکل میں لے آئے تو تب سے ہے اور اگر سنتا سمجھتا رہا اور اس کے مطابق اس کا عمل نہیں تو جس کو قرآن کہتے کل اسے میں نا برابر ہوا ان شاء اللہ باقی بات کرتے ہیں کل کے سبق میں بات رہی تھی ایمان والے کا خاصہ ہے دین کو سیکھنا سننا سمجھنا اس پر بھی سوال ہے اور جب اس پر عمل کی نوبت آئے تو اس پر عمل کرنا ہے بعض دفعہ بعض باتیں دین کی بندہ سیکھتا ہے سنتا سمجھتا ہے لیکن ان کے عمل کی نوبت بعض دفعہ دیر سے آتی ہے بعض دفعہ نہیں بھی آتی جیسے زکوٰۃ کے مسائل پر کل بات ہوئی کہ آدمی بات سمجھتا ہے سنتا ہے تو اس پر ثواب ہے اور ممکن ہے کہ وہ پورے زندگی میں صاحب نصاب ہی نہ بنے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں ہوتا ایسی اور بہت سارے مسائل ہیں لیکن جس وقت شریعت کی بات ہو سمجھ لی سن لی سیکھ لی اور پھر زندگی کے مرحلے میں اس کے اوپر عمل کرنے کی نوبت آ گئی تو اس پر عمل کرنا ہے مقصد تو علم کا عمل میں لانا ہے اور جب بڑا علم وغیرہ اور جب عمل کی نوبت آئی تو میں پھر وہ اپنی دیگر باتوں کی طرف چلا گیا تو یہ علم غیر نافع ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ پاک مجھے ایسے علم سے بنا دے جو علم نافع نہ ہو تو علم نافع کون سا ایسا ہے جو نافع نہیں ہوتا یہ وہ علم ہوتا ہے کہ انسان کو معلومات ہیں لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہوا تو علم نافع نہیں علم نافع ہوتا ہی تب ہے جب اس کو عمل کی صورت میں انسان دے آئے تو یہ اصل بات ہے اور یہی امتحانی جگہ ہوتی ہے اول ہر بندے کے لحاظ سے علم دین کے دو صورتیں ہیں کہ ہر بندے کو کچھ شریعت کی باتیں معلوم ہیں اور کچھ مسائل معلوم نہیں ہیں جن مسائل کا علم ہو اس کے مطابق جب نوبت آئے عمل کرے اور جن مسائل کا اسے علم نہیں ہے وہ اس کی نسبت سے مجبورات ہیں ایک تو اس کے معلومات ہیں جو اسے مسائل کا علم ہے نماز کا ہے یا کا ہے دیگر باتوں کا ہے یہ معلومات کچھ اس کے نسبت سے وہ معلوم نہیں ہے اسے شریعت کی باتیں ان کو مجبورات جو معلوم ہے ان پر عمل کرے جو معلوم نہیں ہے ان ان اہل ذکر تم اگر آپ کو شریعت کی بات نہیں معلوم تو جن کو معلوم ہے آپ ان سے پوچھ لیں تحقیق کر لیں جو بات کہ معلوم نہیں اور اس پر عمل کی نوبت اب آ رہی ہے تو اس کے عمل سے پہلے پہلے معلومات کر لی جائے فرض کریں آپ کسی بینک سے گاڑی لینا چاہتے ہیں کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں کوئی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سود سے پاک یہ تعاون کرتے ہیں اب آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ بینک سود سے پاک ہے یا نہیں ہے اور میرا کس طریقے سے قرضہ لینا کیسا ہے یوں قسطوں میں واپس کرنا شریعت کے لحاظ سے کیسا ہے لہٰذا اس کام کو کرنے سے پہلے پوری اپنی طرف سے تسلی اور معلومات حاصل کر لی جائیں پھر اس کے مطابق یہ دو باتیں ختم پھر انسان کے ساتھ متعلق وہ باتیں ہیں جو معلومات ہیں اس کی پھر دو قسمیں ہیں پہلی صورت بتائی انسان ہر انسان کی نسبت سے ان کی دو صورتیں ہیں یا اسے معلوم ہے یا اسے معلوم نہیں ہے معلوم پر جب نوبت عمل کیا ہے اس کے مطابق عمل کریں مجمول کی جب صورت پیش آ جائے اور اسے ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا اس سے پہلے وہ تمام مسائل معلوم کرے میں آپ کو بتاؤں ایک زندگی کا اہم حصہ ہے نا شادی کرنا نکاح کرنا اور ایک سسٹم کے ساتھ جڑ جانا اور پھر رہنا اس کے مسائل بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے بس مولوی صاحب نکاح پڑھا لیا کچھ کلمے بھی بعض اضرات پڑھا لیتے ہیں کہ اسلام تازہ ہو جائے تو پھر نکاح ہو گیا اب اس کے بعد اس کو مسائل پڑھنے چاہیے کہ گھر میں کبھی تنازع ہو جائے تو مجھے کیسے رہنا ہے بچے ہو جائیں تو کیسے رہنا ہے اب اللہ نہ فرمائے اسلام نے طلاق کو پسند نہیں کیا حدیث میں آتا ہے اب حض الحلال اب طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں ہے حلال لیکن اللہ پسند نہیں کرتے مجبور اگر کہیں نوبت آ جائے طلاق دینے کی تو جائز ہے لیکن اس کے مسائل کا علم ہونا چاہیے بعض لوگ ماشاء اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور گھروں میں تنازع ہو جاتا ہے تو کسی صاحب علم سے مشورہ کرتے ہیں وہ اس کے مشورے کے مطابق چلیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی اس میں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور اگر طلاق کی نوبت بھی آ جائے تو ایک صحیح ترتیب کیسی ہے کہ جس سے طلاق دی جائے اور کل کوئی ایسی مشکل بھی نہ پیش آئے کہ دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اور بہت سارے مسائل ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہیں تو وہ معلوم کرنے چاہیے عورت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک تکلیف تھی تو اس سے ٹوٹ جاتا تھا اب آپ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے مسئلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے اور مسئلہ بھی اس طرح سے متعلق ہے جو وضو کے مسائل سے ہے تھوڑی سی حجاب کی بات بھی ہے حیا کی بات بھی ہے تو انہوں نے ایک اور ساتھی کو کہا کہ مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے اور اس ساتھی کو کہا نہیں ہے بلکہ ہوا یہ کہ کنویں کے اوپر نہانے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نا جسم کے اوپر بھی یوں ایسے شگاف شگاف جیسے سردیوں میں پاؤں نہیں پھٹ جاتے اس طریقے سے شہری لوگوں کو کیا پتا کہ کیسے پاؤں پھٹتے ہیں تو کس طریقے سے تو پاؤں کی سردیوں میں پھٹ جاتے ہیں اس طریقے سے ان کی کمر جو نا پھٹی ہوئی پھٹی ہوئی تو اس ساتھی نے کہا سکن علی آپ کو یہ کیا بات ہے کیا ہوا تو انہوں نے کہا میں تو بہت زیادہ نہاتا ہوں پھر مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر صرف روز ٹوٹتا ہے اس پر غسل فرق نہیں ہوتا یہ ابتدائی جوانی صورت میں بعض لڑکوں کو تکلیف ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ علم کے لحاظ سے جو نسبت ہے وہ دو طرح ہے یا تو اس کو معلوم ہے وہ بات یا اس کے مطابق جب ضرورت پیش ہے عمل کرے جب معلوم نہیں ہے تو اسے حاصل کرنا چاہیے کسی صاحب علم سے پوچھے نہیں تو آپ اردو میں ماشاء اللہ آسان کتابیں آ چکی ہیں اس کو پڑھے نہ سمجھ میں آئے پھر بھی کسی پوچھے اور اس کو اسلام کے مطابق پھر عمل کی کوشش کرے یہ بات ختم ہو گئی پھر اس کے بعد جو انسان کو معلومات ہیں نماز سے متعلق معلومات ہیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں اپنے معاشرے سے متعلق بہت سارے انسان کو معلومات ہوتی ہیں معلومات کی پھر دو قسمیں ہیں کہ بعض معلومات انسان کے عمل میں آ گئی ہیں اور بعض معلومات ایسی ہیں کہ ہر روز اس طرح کا واسطہ پڑتا رہتا ہے لیکن ان معلومات کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے اب ایک فکر ختم ہو گئی کہ جو معلومات ہیں اس کے مطابق اس کا عمل جب نوبت آتی ہے یہ عمل کرتا ہے ماشاء اللہ یہ علم بناتے ہیں کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو اس کو معلوم ہیں لیکن جب عمل کی نوبت آتی ہے تو اس سے سستی ہو جاتی ہے اب اس کی دو ہوتے ہیں بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو معلومات ہیں صحیح علم دین کی اس کے پاس حدیث کی سنت کی معلومات ہیں اس کے مطابق جب عمل ہے تو یہ الحمدللہ للہ میل میں لاتے ہے لیکن کچھ معلومات اس کو ہیں اس کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے فرض کرو کہ اس کو اپنے لباس کے لحاظ سے بالوں کے لحاظ سے کھانے کے اعتبار سے بہت سارے روزمرہ گفتگو کے اعتبار سے نظر کے اعتبار سے گھر میں والدین کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے بیوی کے ساتھ رہنے سہنے کے اعتبار سے اس کو علم شریعت کی باتیں پتہ ہیں لیکن اس کا عمل نہیں ہے اب اس کی دو سوچتے ہیں اگر عمل اپنی کوتاہی کمزوری سستی کی وجہ سے نہیں ہے تو یہ شخص گناگار ہے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہے اور اللہ سے ہمت اور توفیق مانگے تو ایک دن آئے گا توبہ کی توفیق ہو جائے گی لیکن اس کو معلومات ہیں اس کے مطابق اس کا عمل نہیں اور اس میں اپنی سستی نہیں سمجھتا بلکہ اس علم کو کمزور سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے یعنی اپنے اوپر بوجھ لادنے کے بجائے کہ میری عمل میں سستی ہے کمزوری ہے اللہ توفیق دے یہ صفت ہی اچھی ہے کہ جب ایک شخص ایک سنت پر ایک واجب پر ایک فرض پر عمل نہیں کر رہا اور اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری غلطی ہے میری سستی ہے اور میں اس پر اللہ سے توفیق مانگتا ہوں اللہ توفیق دیں گے گناہ کی معافی ہو جائے گی یہ باوجود اس کے کہ عمل نہیں کر رہا گناہ گار ہے لیکن اتنا راندہ درگاہ نہیں ہے جتنا کہ وہ شخص ہے کہ اس کو علم ہے کہ یہ صورتحال ایسی ہے یوں اس میں شریعت کا مسئلہ ہے لیکن اس میں وہ تعویذ کر رہا ہے کہ اس وقت اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام اتنا ہوتا نہیں تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھڑے ہو کے نہ کھایا کروں اور آواز ہی ایسا تھا کہ وہ بڑی سی بچھا لیتے تھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اس وقت کرسیاں ہوتی ہی نہیں تھیں تو اب چونکہ کرسیاں آ گئی تو کرسیوں کی بات نہیں میز آ گئے ہیں کھڑے ہو کے کھانے کی بات ہو گئی ہے تو یہاں پر رواج ہے کھڑے ہونے کا وہ رواج تھا بیٹھ کر کھانے کا لہذا اب کھڑے ہو کر کھانا خلاف کے شرا نہیں ہے یہ وہ بندہ ہے جس کو علم ہے کہ سنت ہے بیٹھ کر کھانا اصل سنت زمین پر بیٹھ کر جواز کی سنت کرسی پر بیٹھ کر کھانا ہے کھڑے ہو کر کھانا جائز نہیں ہے جس کو علم ہے لیکن کھڑے ہو کر کھانے کو یہ شخص اب اپنے ہیلے بہانے کے ذریعے سے جیز کر رہا ہے یہ خطرناک شخص ہے یہ منافقت کے زمرے میں جا رہا ہے یہ اس کے پاس جو علم علم غیر نافع ہے اور اس کو ہیلے بہانوں کے ذریعے سے یہ اور شریعت کی طرف سے دور جا رہا ہے یہ سکون نہیں ہونا چاہیے کہ شریعت کی بات پر اگر ہمت نہیں کمزوری ہے معاشرہ مقابلے میں ہے رسم و رواج مقابلے میں ہے خود اپنا نفس مقابلے میں ہے تو اپنے آپ کو گنگار سمجھے اور اللہ سے توفیق مانگے ہمت مانگے دیکھو دوستو آج صبح اٹھ کے آتے ہیں زہر نماز کے بعد پھر تیاری شروع کرتے ہیں یہ بہت بڑی ہمت ہے نہیں تو اتوار کے دن کیسے دس بجے ہوتے ہیں جب ایک دنیاوی سسٹم میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ہمت ضروری ہے تو ایسی ہی پھر اسلام کی باتوں پر عمل کرنے میں بھی ہمت ضروری ہے اور شرط ہے تو جب معلومات ہیں اس کے مطابق عمل ہے یہ ملا ہے اور اگر معلومات ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے سستی ہے اپنی کمزوری سمجھ رہا ہے یہ گناہ گار ہے اور گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق بخشیں گے ہمت اللہ سے مانگے علم ہے علم کے مطابق عمل نہیں ہے اور اس غیر عمل کو تعویل کر کے عین اس کو جائز سمجھ رہا ہے یہ مناسب کے دائرے میں جا رہا ہے رامدہ درگاہ بنے گا اور جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو وہ اس پر توبہ کی توفیق اسے کیسے ہوگی اس کو قرآن مجید نے یہاں کہا کہ رو ایسے لوگ ایسے لوگ دین کی بات سنی نہ سنی کی طرح عمل کی ضرورت ہی نہیں سمجھے اور تعبیریں کرنے لگے یہ اللہ کے ہاں جانوروں میں سے بھی سب سے برے جانور ہیں گنگے اور گئے ہیں کیوں جانور گائے ہیں نا دو دن دودھ نہ دے نا تو وہ جو چارہ ڈالنے والے ہوتے ہیں اس کا سسٹم سیٹ کر دیتے ہیں یہ گائے کیوں دودھ نہیں دیتی بوجھ بنی ہوئی ہے ہر روز چارہ ڈالا جاتا ہے گدا بوجھ نہ لے لے کر جائے اور گرا دے وغیرہ تو کتنا اس کو مارتے ہیں یعنی ایک جانور جس کی جس کے لیے اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے تو انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے جب وہ یہ نہیں کرے گا تو یہ جانور سے بھی بدتر ہوا نا جانور تو اپنا کام سمجھ چکا ہے انہیں کس لیے پیدا کیا اس اللہ اسما بعض ایسے ضدی ہوتے ہیں ان کی توفیق سلب ہو چکی ہے اللہ پاک سمجھ نصیب کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قبيل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے بلاوے کا جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں لما یقینی قوم وہ جب بلاتے ہیں تمہیں تو اس بلاوے میں تمہاری زندگی ہے جان لو کہ اللہ پاک حائل ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان ون ہو ال تفسرود اور اللہ ہی کی طرف پھر تم سب کو جمع کیا جائے گا بتقو ہو فتن تن لا بن الزین جین غلام انہیں کم خاصا فتنے سے بچو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف فتنے میں مبتلا تم میں سے صرف ظالم ہی ہوں اور کوئی نہ ہو جان دو کہ بلا صبح اللہ سخت عذاب والے ہیں وسکرو از ان تم قبیل و مستضافون کے اور یاد کرو اس بات کو جب تم تھوڑے تھے کمزور تھے زمین میں مراد مکہ ہے تو ان نہ الناس یا تفق و تم ڈرتے تھے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں اچک نہ دیں فآواکم آوا اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا مراد مدینہ کی زندگی وَأَيَّدَكُمْ الیا کم بے اور اللہ نے تمہاری قوت کو بڑھایا اپنے مدد کے ذریعے سے وَرَزَقَكُمْ رضا الطَّيِّبَاتِ محنت یہ بات اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا با اللہ تم شکر گزار بن جاؤ بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی کہ اللہ پاک زبردستی کسی کو خیر عطا نہیں کرتا جب انسان چاہتا ہے خیر تھوڑا بہت خیر کی طرف اپنی نیت اور محنت کوشش شروع کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے بھلائی اور خیر اور مدد کے فیصلے ہوتے ہیں اگر ایک شخص خیر نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زبردستی اس کو خیر دے دے تو پھر بھی اس شخص کو جیسے بے لگام چھوڑا جائے گا آزاد چھوڑا جائے گا وہ خیر سے پھر کے پھر گبرائی کی طرف چلا جائے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے اختیار دیا ہے اور جب اختیار کی صورت میں انسان بھلائی کے تھوڑا سا بھی قریب آ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد نصرت آتی ہے پھر استقامت بھی نصیب ہوتی ہے آج کے سبق میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اس تجیب اللہ رسول بلائے اس بلاوے کے جواب دو اس بلاوے میں تمہارے لیے زندگی ہے جب اللہ اور اللہ کا رسول بلائے کسی کام کے لیے بلائے جہاد کے لیے بلائے کوئی اور ان کا اپنا ذاتی کام ہو اللہ کے رسول کا اس کام کے لیے بلائے تو فوراً اس کو جواب دو اس طرح کی ایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کا فوراً جواب دو قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بھی آئی ہیں یہاں پر اٹھارہ پارہ سورہ نور ختم ہو رہی ہے اس میں بھی اسی طرح کی ایت بیان فرمائی فرمائے لاتا جالو دعا رسول بینکم کا دعا باز بازا نبی کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم میں سے بعض ساتھی دوسرے بعض کو بلاتے ہیں تو بندہ سمجھ لیتا ہے ساتھی بلا رہا ہے چلو تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا نبی کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس میں تاخیر بھی کر لیتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے نبی کے بلانے کے بعد جواب میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے فوراً لبئی کہہ کے حاضر ہو جاؤ کسی کسی کام کے لیے بھی ہو یا آپ کے لیے ہو کوئی اور مقصد ہو اس طرح کی ایتیں قرآن وزیر میں اور مقام دے دی ہیں کے بعد رات نے تو لکھا ہے کہ نبی کے بلاوے بلاوے کی پھر فضا نہیں ہے اس حد تک کہ جیسے نبی نے کسی کو بلایا ہو فوراً آ جاؤ اس بلاوے کی پھر قضا نہیں ہے کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد بلائیں گے تو پھر چلا جاؤں گا نماز کی قضا ہو سکتی ہے کسی اور صورت میں کوئی تاخیر ہو گئی تو اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کی تاخیر اس میں قضا نہیں ہے اس عید کے تحت علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے حیرت ابن پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حیرت ابن پاک صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا تھا اقرا ابن ابنقاب کہ میرے صحابہ میں سب سے پیارا قرآن پڑھنے والے وہ ابئی ابن کاب ہیں اور یہ وہ ابئی ابن کاب مشہور وہ صحابی ہیں جنہیں مسجد نبی میں سب سے پہلے بد بد ترتیب بیس تراویح پڑھانے کا شرط حاصل ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اجماع کیا صحابہ کرام کو بلایا تو جو اس وقت حافظ صاحب مسلح سنانے کے لیے امیر المین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے تھے وہ ابئی ابن نکاح یہ انتخاب ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان کو فرماتے تھے کہ آپ وہی قرآن پڑھو میں سنتا ہوں تو یہ عرض کرتے تھے کہ عورت آپ صاحب وہی ہیں آپ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے میں کیا پڑھوں گا اور کیسے میرا پڑھنا ہے تو آپ فرماتے تھے نہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور میں اس کو سنوں تو آپ اچھا پڑھتے ہو آپ قرآن پڑھو میرا قرآن سننے کا دل کیا رہا ہے یہ ہو بھئی یہ نماز میں تھے اس ایپ کے تحت جو واقعہ لکھا ہے نماز میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ہو بھائی آؤ یہ دور کا نفل تھے یا جو بھی تھا انہوں نے جلدی سے وہ نماز پوری کی اور پھر حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ میں حاضر ہو گیا آپ نے فرمایا کہ آپ دیر سے آئے ہو تو نماز پڑھ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو جلدی سے پورا کیا ہے اور پھر حاضر ہو گیا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جب میں بلاؤں دوران نماز تو نماز میں سلام پھیر کے فوراً حاضر ہو جاؤں یہ ہے وقت اس کو جین آمنس عجیب ہوں بلّہ رسول آپ نماز دوبارہ آپ پڑھ لیتے فوراً آنے کا حکم ہے آپ تم یہ اللہ کا رسول جو تمہیں جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے دنیاوی اعتبار سے اخروی اعتبار سے اتباع شریعت اس خوبی کا نام ہے دوستو کہ جس میں اللہ نے دنیاوی فلاح و بابود بھی رکھی ہے اور آخرت بھی رکھی اتباع شریعت اتنی قیمتی باقی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ایک جہان کا دعویٰ ہے اب دنیا داری تمام ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا سنوارنے کا دعویٰ ہے آخرت سنوارنے کا دعویٰ نہیں ہے اسلامی شریعت کی اتباع اس میں دنیا بھی بنتی ہے انسان کی آخرت بھی بنتی ہے کل پرسوں اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ آپ جس دنیاوی مقصد کے لیے بھی باہر نکلے ہیں اور وہ جائز مقصد ہے اس میں اپنے زاویہ نظر درست کریں نیت درست کریں میں کیوں کمائی کرنے جا رہا ہوں کیوں بازار جا رہا ہوں کیوں کپڑے پہن رہا ہوں اس میں سنت طریقہ کیا ہے وہ ساری یہ ہے ابتدا شریعت میں وہ خوبی ہے کہ جس میں دنیا بھی انسان کی اچھی بنتی ہے اور دنیا اچھی ہوگی تو آخرت خود اچھی ہوگی جب دنیا ابتدائی شریعت میں ہے لما بين المرء شروز سنو یاد رکھو اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں ہے حدیث میں آتا ہے نا جناب اللہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ پاک کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں انسان کا دل ہے چاہے ادھر پھیرے چاہے ادھر تیرتے تو مطلب یہ ہے کہ کس نیت سے نیکی ہو رہی ہے کس ترتیب سے نیکی ہو رہی ہے دل میں کیسا خیال ہے ظاہر کیا نیکی ہے وہ علی مل جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے تصورات اپنے تخیلات اپنی سوچوں پر اتنا زیادہ باخبر نہیں ہے کہ جتنا اس کی سوچوں پر اس کا اللہ باخبر ہے تو یہ بھول بھائی نل مر وقل بھی ورنہ شرور تو انسان جب بھی جب نیکی کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے سچ کیا کر رہا ہے بازار جا رہا ہے کدھر بھی جا رہا ہے اس کے دل کچھ کام کر رہا ہے یا نیکی میں ہے یا گناہ میں ہے اچھے خیالات میں ہے برے خیالات میں ہے تو سوچ کے چلے اچھے خیالات کی طرف اپنے آپ کو لائے کہ اللہ دل اور اس کے درمیان میں عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے آواز میں ایک دفعہ فرمایا کہ میں ایک لڑکے کی دعا سننے لگ گیا ایک لڑکا کوئی دعا کر رہا تھا مسجد میں اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں اس کی دعا سننے لگ گیا وہ دعا یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک آپ میرے اور میرے دل کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں نا میرے اور میرے گناہ کے درمیان میں آپ حائل ہو جائیں کہ مجھے گناہوں پر توفیق ہی نہ ہو یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک آپ میرے گناہوں کے درمیان میں آپ حائل ہو جائیں تو پھر مجھے گناہوں کی تو ہی نہیں ہوگی میں گناہ سے بچ جاؤں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے اس کی دعا اتنی اچھی لگی اور پھر میں نے بھی اس کو دعا دی کہ اللہ پاک اس لڑکے کی دعا کو قبول کر لے اور اس پہ رحم و کرم نازل فرما کتنی اچھی دعا کرتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ مسر القلوب قلوب سر کلو بنا سر کل بنا اللہ القلوب کل بھی اللہ تعالیٰ اے دلوں کے پھیرنے والی صاحب میرے دل کو اپنی بندگی پر پکا کر دے تو یہ ہے یہ وہ لبئی نہ مرے گا بھی بن لے تو شرور وہ علیم جاتے شروع ہے دلوں کے بھید سے باخبر ہے جتنا انسان اپنے دل سے باخبر نہیں تو اس سے زیادہ باخبر ہے نیت زاویہ نظر اور اپنا تصور خیال کوشش کرے کہ پاک کرے جب دل پاک ہوتا ہے نا دوستوں اس پاکی کا اثر انسان کے چہرے پر نگاہ پر کانوں پر ہاتھوں پر چلنے پھرنے پر پھر اس کا اثر آتا ہے جب دل پاک ہوگا نا اس کی نگاہ غلط طرف جائے گی بھی نہیں وہ سارا کنیکشن تو ادھر سے چل رہا ہے نا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ سنو ایک جسم کے اندر ایسی بوٹی ہے اگر وہ صحیح ہو جائے سارا نظام صحیح ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے سارا نظام خراب ہے اور سنو وہ کون سی بیٹی ہے جو بوٹی ہے وہ دل ہے تو یہ ہے کہ بین بھائی نل مرے وقل بھی اور نہ ہو اقرب ہو لے من حبل الورید سے یہی مطلب ہے کہ اللہ درمیان میں ہے جب انسان اچھا تصور کرتا ہے اچھی نیت اور ارادہ کرتا ہے اچھے کام کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اللہ کی نیک مرانی مخلوق بھی اس کی مدد کرتی ہے پھر جب اچھے کام کے لیے روانہ اور میں شریف تک سنو ڈرو فتنے سے اور یہ نہ سمجھو کہ کتنا صرف ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے لا الذین ظلموا منکم خاصا ایسے فتنے سے ڈرو جو صرف ان پر نہیں آئے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے جو فتنے میں ملوث ہیں بالفعل فتنے میں شریک ہیں فساد کر رہے ہیں غلط کام کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں ان پر صرف عذاب نہیں آئے گا پھر سب پر آئے گا کہ فتنے سے ڈرو فتنے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے فتنے سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نیک ہیں وہ گناہ گاروں کو سمجھاتے رہیں امر بالمعروف اور نئی انل منتر کرتے رہیں یہ نہ کہیں کہ وہ لوگ گناہ گار ہیں برے ہیں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے جو مرضی ہے وہ کرتے رہیں یہ غلط ہے یہ کی دین ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کی جتنی گنجائش ہے جتنی صلاحیت ہے اس حد تک آپ مشغول ہیں آپ نیکی کو پھیلائیں اور اس منتر کو اس جو گناہ لوگ کر رہے ہیں وہ سمجھائیں بھائی یہ برائی ہے یہ غلط بات ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کا رسول ناراض ہے انسان معاشرے میں رسوا ہوتا ہے یہ حق ادا ہو رہا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جو قوم جب تک کہ امر بالمعروف اور نئی انل منتر کرتی رہے گی اللہ کی طرف سے عذاب کرتا رہے گا بے شک وہ لوگ مان نہیں رہے لیکن ایک جماعت جو ہے جو نیک ہے وہ امر بالمعروف اور نئی انل منتر کر رہی ہے وہ نہیں بھی مان رہے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کہ گویا کہ خود غرضی نہیں ہے اس امت میں خود غرضی نہیں آئی دوسرے کا درد ہے فکر ہے یہی بات ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے پڑوسیوں کو سمجھائیں گے اپنے دفتر میں سمجھائیں گے کیا ہے کوئی ناراض ہو جائے گا کوئی بات کس لے گا نا تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے یہی تو صبر ہے اسی پر تو ثواب ہے بات تو کسی بات نہیں ہے پیغمبروں کو لوگوں نے معاف نہیں کیا پیغمبر سے کیا اللہ پاک کو معاف نہیں کیا ہے تو بات یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا ہے اس سے یہ غلط بات ہے یہ دین ہے یہ بزدلی ہے کمزوری ہے ہے خود گردی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے آپ کی جتنی گنجائش ہے آپ دوسروں کو سمجھاتے رہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نیک ہیں اور وہ برے ہیں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ان پر آئے گا ہم بچ جائیں گے نہیں عذاب تو آئے گا تو پھر سب پر آئے گا اللہ سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن عنده أجر عظيم صدق اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو وہ امانات کم و انتم تال اور تم جانتے بوجھتے ہو اور پھر بھی اپنی امانتوں میں خیانت کرتے ہو جان دو کہ تمہارے انبار تمہاری اولاد آزمائش ہے قرآن اللہ عندہ ہو اجر و اور اللہ کے ہاں یعنی اللہ کی بات کو مان کے چلنے میں اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے بات کل ہو رہی تھی و فتن لا لاتی بن الزین و بن کم خاصا والم اللہ شدید القاع کہ فتنے سے ڈرو کہ ایسا نہ سمجھو کہ کتنا صرف فاسد فاجر ظالم لوگوں پر ہی آئے گا وہ جب کتنا عذاب کی صورت میں آتا ہے پھر نیک و بد سب کے اوپر آتا ہے پھر آخرت کے لحاظ سے فیصلہ الگ ہوتا ہے نیک کے لیے نجات ہے گناہ ان مصیبت میں ہوگا کل اس بات پر بات ہو گئی کہ مقصد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں انہیں امر بالمعروف اور نئی انل منکر اپنی وسعت کے مطابق کرتے رہنا چاہیے اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں میں پڑوسیوں میں دفتر والوں میں اور یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے تو سوکھ ایمان کی دلیل ہے یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہے لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے ہماری شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کھانا اپنے گھر سے کھاتے ہیں اور اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں تو لوگوں نے اگر باتیں کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو لے کے چلنا ہے حکمت کے ساتھ درد کے ساتھ پیار کے ساتھ فکر کے ساتھ دعا کے ساتھ نصیحت کی بات جب ہوگی ضرور اثر ہوگا میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا و فرغ رب کا فن سب و الا رب کا فرغ بہت اونچی بات ہے کہ اے نبی جب آپ تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو پھر تنہائی میں مجھے یاد کریں حالانکہ تبلیغ میں تو تبلیغ میں بھی تو اللہ کو یاد کرنا ہے نا یعنی کیا مطلب کہ جو بازو نصیحت کرنے والا شخص ہے اس کی خلوت کا بھی کچھ حصہ خالص اللہ کے لیے گزرنا چاہیے تو پھر اس میں درد پیدا ہوگا لوگوں کے سامنے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آئے گا اللہ کی طرف سے حکمت القاع ہوگی جب اس میں فکر ہوگی جب تنہائی میں اللہ اللہ کرے گا اللہ سے مانگے گا تو جب بندہ فکر کے ساتھ درد کے ساتھ دعا کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اچھی گفتگو کے ساتھ واض و نصیحت کرے امر بالمعروف نہیں یا نل منقط ضرور کا ضرور فائدہ ہے اور اگر فائدہ نہیں تو آپ نے تو سواب تو ہے لوگ دو چار دن باتیں کریں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے اتنی سخت باتیں کوئی نہیں کرے گا جتنی مشرقی نے مکہ نے سخت کی تھی پھر سارے پانی ہو گئے تھے بعد میں اتنی سخت کوئی نہیں کرے گا کہ کیا کچھ الزام تھا جو نہیں لگایا تو بات یہ ہے کہ امر بالمعروف معروف نہیں انل منقط اس میں اپنی کوشش کے مطابق کام کرنا ہے رہی بات من من کو منترن پھل جو ہاتھ سے من کو روکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومت وقت کا کام ہے ہر بندہ اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کے کام کرے ایک عام شخص کی ذمہ بات ہے کہ اپنے گھر والوں بچوں سائڈوں میں جہاں تک اس کی وسعت ہے واضح نصیحت کرے ایک عالم کی ذمہ بات ہے کہ وہ جہاں تک اس کی بات پہنچ سکتی ہے امر بالمعروف نئی انل منکر کرے رہی بات منتر کو تبدیل کرنا اس کی جگہ پہ سنت لانا خیر لانا ختم کر دینا منکر کو ہاتھ سے اس کو ہٹا دینا یہ ارباب اقتدار کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ لڑائی کریں اس کا جلوس روکے اس کی اینٹ کی اینٹ بجائے یہ سب کچھ ہے یہ حکومت والوں کا کام ہے ہمارا کام ہے حکمت کے ساتھ واضح نصیحت کرنا تو یہ ہے کہ فطری سے بچے رہو گے جب واضح و نصیحت کرتے رہو گے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کی امر بالمعروف کی ترغیب دیتے ہوئے ایک مثال دی کہ ایک کشتی ہے دو منزلہ اس پر لوگ سفر کر رہے ہیں لیکن انتظامی صورت ایسی ہے کہ نیچے والے جو لوگ ہیں جو پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ پانی یا تو اپنے پاس رک جاتا ہے یا پھر ایسی ترتیب ہے کہ اوپر کی طرف واپس چلا جائے اوپر والوں کا پانی نیچے آ جاتا ہے وہ بھی جب استعمال کرتے ہیں تو نیچے والوں نے یہ سوچا کہ اوپر بھی پانی نہیں جانا چاہیے مستعمل ان کا بھی ہماری طرف آ رہا ہے تو ہمارا پانی اپنا بھی ہے لہذا کشتی کے درمیان سے ہٹا توڑ کے سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا پانی بھی مستعمل ان کا پانی بھی مستعمل سمندر میں چلا جائے گا تو صحیح ہے اوپر والے دیکھ رہے ہیں یہ سوراخ کر رہے ہیں کشتی کو اور یہ غلط بات ہے کشتی میں جب سوراخ ہو جائے گا تو یہ پانی ادھر نہیں جائے گا وہ پانی ادھر آ جائے گا اور کشتی ساری ڈوب جائے گی نیچے منزل بھی اوپر منزل والے بھی اب اوپر والے منزل والے نہیں روکتے کیا ہے جی ہم تو اوپر والی منزل میں رہتے ہیں یہ پھٹا توڑ رہے ہیں توڑنے دو ان کو اگر وہ اس پر ورزی میں رہیں گے تو کشتی غرق ہوگی نیچے منزل بھی تباہ ہوگی اوپر والے بھی تباہ ہوں گے غلطی اوپر والوں کی نہیں ہے غلطی نیچے والوں کی ہے لیکن اوپر والوں کی غلطی ہوئی کہ روکا نہیں ہے انہوں نے اور اگر انہوں نے روک لیا اور یہ کشتی کا پھٹا توڑنے سے رک گئے تو دونوں منزلیں بچ جائیں گی یہ ہے امر بالمعروف اور نئی انل منکر کسی کے ماحول معاشرے دفتر پڑوس میں کوئی منکر ہو رہا ہے دو تین ساتھی مل کر پیار حکمت کے ساتھ تبلیغی جماعت والوں نے طریقہ سکھایا نا کس طریقے سے جڑ کے فضیلت جان کر تو یہ بات کرنی ہے سمجھانا ہے ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ جب درد سے بات ہوگی ضرور اثر کرے گی اگر منتر کو یوں چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کشتی والی بات ہے وہ دونوں کو لے کے دیکھتے ہیں ہر بندہ ایک مراقبے میں آئے رات کو سوچے تنہائی میں جب آپ سفر کرتے ہوئے گھر جا رہے ہوتے ہیں پنڈی راستے میں گھنٹہ لگ جاتے ہیں اس دوران سوچنا ہے کہ میں کتنا دین کو سمجھتا ہوں اور میں امر بالمعروف اور نئی انل منکر پر کتنا کام کر رہا ہوں کہیں کہیں بھی جانے کی اگر توفیق اور ہمت نہیں ہے دوستو تو سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے اوپر آپ امر بالمعروف اور نئی انل منتر کا کام شروع کریں گے اتنی ہمت بنے گی اتنا حوصلہ آئے گا گھر میں اتنی انوار و برکات آئیں گی کہ واضح طور پر مشاہدہ ہوگا اور سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نئی انل منتر گھر سے شروع کرے انسان کے بہت سارے عیوب جو دنیا کو نہیں پتہ ہوتے گھر والوں کو پتہ ہوتے ہیں جب گھر میں یہ ایک نمونہ بن کے امر نہیں منکر کرے گا دوسری جگہوں میں بھی آسان ہو جائے گا تو ہم برانا سنت ہے سکو وہ علی کو نارا پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پھر وہ تک اللہ کربین اپنے رشتے داروں کو قریبی رشتے داروں کو ہم دور دور تو تبلیغ بہت کرتے ہیں قریبی رشتے دار جیسے گمراہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کرنے بلکہ ان کے ساتھ تعلی کی صورت میں پیش آ جاتا ہے جو غریب ہے تو یوں ہی رہیں اور اس طرح آپ سارے مسئلے جانتے ہیں بس دوستوں اس میں نفس کو مٹانا ہے پہلے اپنی خود اور کو بیدار کرنا ہے تکبر کو مٹانا ہے یہ دونوں چیزوں میں فرق میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں خود ہی اور چیز ہے تکبر اور چیز ہے تو یہاں پر میں تک کوئی فتنا تھا کہ فتنے سے بچو اور ایسا نہ سمجھو کہ فتنا جب اللہ کی طرف سے جب آزمائش آئے گی تو صرف وہ نظاروں پر ہے نہ صرف حاضروں پر آئے گی نہیں جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو ان نیکوں پر بھی آئے گی جو عمر بالمعروف اور نئی انل منکر نہیں کرتے تھے چپ کر کے اپنا خود اللہ اللہ کر رہے تھے پر میں اوز پوری وزن تم کلیل اور مصدافون فلر حضرت بدر کے بارے میں بات کی کہ ایمان والے سوچو تم بہت تھوڑے تھے کمزور سے تھے مکہ مکرمہ میں اور اتنا ڈر لگتا تھا تمہیں کہ کفر تمہیں اچک لے گا کھا جائے گا یوں ہی اور مار بھی رہے تھے اللہ نے تمہیں قدا تنا دی مریضیں طیبہ میں جگہ عطا کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب مدینہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ساتھی تو مدینہ والوں نے بہت کھلے دل سے استقبال کیا اپنے کاروباروں میں شریک کیا گھروں میں رہنے کی جگہ دی وغیرہ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے نا کہ ایک مسافر کسی اور علاقے میں چلے جائے تو وہ سب کچھ عطا کر دے یہ بھی تو اللہ کی طرف سے کہا تم تمہیں ٹھکانا اچھا دیا اور پھر اس کے بعد قریب ہی غزوہ بدر ہوا اللہ نے اپنی مدد دکھائی تمہیں فتح نصیب کرائی اس میں نالے غنیمت ملا بڑے بڑے سرکش قتل ہو گئے بہت سارے گرفتار ہوئے اور فدیے کے بدلے میں انہیں چھوڑا گیا یہ سب اللہ کی طرف سے مدد ہے یہ بات اللہ کو تشکر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو ان نعمتوں کو حاصل کرو اللہ کا شکر ادا کرو آج کی سبق کی بات ہے کہ ایمان والے اللہ علیہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو تم جانتے بھی ہو امانت کو پھر خیانت کرتے ہو اس ایپ کا ایک خاص واقعہ شان نزول ہے بنو برازہ نے غز عہد کے بعد جب نقض عہد کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی آپ پر وہی آئی کہ بنو برازہ کے اوپر حملہ ہو جو مشہور واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہم نے تو نہیں اتارا اسلحہ تو ہے نبی آپ نے کیوں اسلحہ اتار دیا ہے ہمیں ابھی حکم نہیں ہوا کہ ہم وہ جنگی لباس اتارے اس حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے بنو قرائزہ نے نقض عہد کیا اور اس میں یہی معاہدہ تھا کہ جو نقض عہد کرے گا اسے قتل کیا جائے گا اکیس دن تک محاصرہ رہا پھر فیصلہ آیا اس فیصلے کی بات ابو دباب رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گئی کہ یہ ہو جائے گا قتل کا فیصلہ ان کے آگے عیال وہاں رہتے تھے دونوں قرائثہ وہ یہ کہ یہ وہاں گئے بعض نے کہا کہ انہوں نے اصرار کیا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں وہ وہاں گئے انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بارے میں کوئی سخت بات تو نہیں ہے محاصرہ ہوا ہے ہم سے نقل آد ہوا ہے ہمارے بارے میں سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سخت بات تو نہیں ہے فورت ابو بابا رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہو گئی انہوں نے صرف یوں کیا یہ گردر تمہاری کاٹی جائے گی فوراً یہ بات بتانے کے بعد احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی سیدھا تو متوبہ کرتے ہوئے مسجد نبی نے آئے اور اپنے آپ کو سکون کے ساتھ باندھ دیا جو آپ حضرات نے وہ جگہ دیکھی اس میں ایک ہے ابھی البابہ ہے وہ ستون جو ہے کبھی قبیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا اور اپنی بات مشہور کر دی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی سات دن تک باندھے رہے پھر جب وہی نازل ہوئی آپ ان سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے آپ مسکرائے شہری کے ٹائم جا کے مسکرائے فرمایا کہ ابو لبابا کی توبہ قبول ہو گئی اسے کھول دیا جائے صحابہ میں یہ بات مشہور ہوئی جب کھولنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تب یقین کروں گا میری رسی کو میرا نبی خود کھولے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رسی کھولی گئی اور ان کی توبہ قبول ہوئی اس میں یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو آپ نے پھر فرمایا کہ بولو بالوبارہ بال امانا مجلس میں جو گفتگو ہو وہ بھی امانت ہوتی ہے آپ نے کیوں ان کو جا کے بتائی بات تو سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم مقرر ہوئے تھے پھر یہی فیصلہ ہوا تو انہیں قتل کیا گیا تمہیں پتا تھا کہ یہ امانت ہے تم نے کہا میرے بیوی بچے وہاں رہتے تھے میں تھوڑا خیال کر رہا تھا تاکہ وہ بھی میرا خیال کریں غلطی ہو گئی اس کو اولادوں کو فتنا ایمان والو یہ اموال یہ اولاد یہ آزمائش ہوتی ہے ابھی اس میں آتا ہے الاولاد مجبنا مس بنا یہ بزدلی بھی سکھاتی ہے اولاد بزدلی بھی سکھاتی ہے دکیل بھی بناتی ہے لیکن حدود شرح میں رہتے تمام لوگوں کو ادا کرنا ہوگا تو ان اللہ عندہ اجر نازیم اللہ کے آئے تھے رات کو کہ اللہ رب رسول کے ساتھ خیانت یہ گناہ کبیرہ ہے یہ سید کا شان نظور حضرت ابو بابا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوا جو انہوں نے بنو قریضہ والے لوگوں کو راز کی بات بتا دی تھی کہ تمہیں قتل کیا جائے گا انہوں نے دھوکہ کیا تھا بعض بات نے لکھا ہے کہ اس عید کا تعلق وزبۂ تبوک کے ساتھ بھی ہے وزیر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا اس کا تفصیل سے واقعہ گیارہویں پارے کے پہلے پاؤ میں آئے گا کہ سب لوگ غزبے کے لیے تیار ہو جاؤ کسی کو اجازت نہیں ہے مدینہ میں رہنے کی اور اس میں خوب چندہ بھی جمع کرو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بار بار چندہ کیا تھا اور آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عرانہ کو خوشخبری دی تھی یہی وہ غزبے کا چندہ ہے جس میں البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کر کے سارا مال لے آئے تھے عمر فاروق آدھا مال لائے تھے یہ وہ تبوک ہے اس میں پکا ہوا تھا نظام سارا پھل جو مدینے کی اس وقت کے لحاظ سے کھیتی باڑی کا نظام تھا کھجوروں کا یا جو بھی ہوتے تھے وہ سارا نظام بالکل کاٹنے کے قریب تھا تو اس لحاظ سے کھیتی کو چھوڑ کر جانا زیادہ قربانی ہے تین سال کرام رضی اللہ تعالیٰ سے سستی ہو گئی تھی کہ وہ سوچتے رہے کہ ہم جائیں گے جائیں گے چلو کل چل جائیں گے اور کتاب کہتے ہیں کہ میرے پاس تیز گھوڑا تھا میرے ذہن میں یہ خیال رکھا کہ میں تیز دوڑا کے کچھ سے مل لوں گا لیکن بس ہوا یہ کہ سستی ہو گئی کچھ منافقین بھی رہ گئے تھے انہوں نے تو جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لی لیکن ان حضرات نے جو صحابہ کرام رضی اللہ قرآن سچے مسلمان تھے انہوں نے سچی بات کہی آپ ناراض ہو گئے اور ان سے بولنا بند کر دیا تو بعد نے کہا کہ یہ ہے اس سے متعلق ہے کہ تمہارے اموات اور تمہاری اولاد آزمائش ہے جب اللہ علیہ کے رسول کا حکم سامنے آئے تو پھر اولاد اور مال کی محبت اور غالب نہیں ہونی چاہیے اولاد اور مال کی محبت مغلوب ہو دین کے حکم کے مقابلے میں دین کا حکم اللہ رب کے رسول کی محبت یہ غالب ہو اولاد اور مال کی محبت مغلوب ہو یہ سچ ٹھیک ہے ان سے یہ غلطی ہے راہران نے لکھا ہے یا اللہ رسول ان لوگوں کی تقریباً چالیس دن بعد توبہ کی آیات نازل ہوئی تھی جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے ان سے آپ نے بولنا خود بھی بند کر دیا تھا اور صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ بھی کو بھی ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی اور اتحاد کہتے تھے کہ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اس دوران ہم مر جاتے تو ہمارا جنازہ کسی نے نہیں کرنا تھا اور یہ بہت بڑی رسوائی کی بات تھی اور اس دوران اگر ان حضرات میں سے کوئی چلا جاتا تو بھی ہمارے لیے اس کا اتنی بہت مشکل گزارا ہے پھر اللہ نے توبہ نازل کی جس کا غیر مطالعے کے پہلے پاؤ میں تفصیل سے ذکر آئے گا دو واقعی شان نزول کے ہو گئے ایک غزوہ تبوک سے متعلق اور ایک بن قرآدہ سے متعلق باور آپ نے لکھا ہے کہ اس عید کا تعلق غزوہ بدر سے ایک بھی ہے غزوہ بدر میں یہ ہوا کہ مشرقین مکہ نے چندہ جمع کیا اور میں نے بتایا اس میں کہ کوئی شخص بھی اس میں نہیں رہا تھا مگر یہ کہ غریب سے غریب تر نے بھی اس میں ایک درہم ایک دینار ضرور جمع کیے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ پالیسی تیار ہو رہی ہے تو اس میں حصہ ملا ہے اس میں کاروبار ہوگا جو نفع ہوگا اسلحہ خریدے جائے ہے اس تجارت کے قافلے کے سردار ابو جہل کی طرف سے تجارت کے تحمے کے سردار اس وقت کے لحاظ سے ابو سفیان طے پائے تھے یہ چلے گئے یہ اب کاروبار اپنا کر کے جو کچھ کر کے نفع کماتے واپس آ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ ساری صورت حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت میں الہی وہی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے اس میں اتنا چندہ ہوا ہے یوں جمع کر کے ابو سفیان کے زیر قیادت یہ قافلہ شام میں گیا ہے اور اب وہاں سے یہ مال و بتا نفع وغیرہ سامان لے کے واپس آ رہا ہے اور انہیں راستے میں گرفتار کرنا چاہیے کیوں تھوڑے ہیں اور ابھی تو یہ جائیں گے مکہ میں پھر وہاں سے جنگ کی تیاری کر کے آئیں گے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے سے بتا دیا گیا آپ نے چند صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مشورہ کیا یہ مدینہ کی وہ ابتدائی زندگی ہے جس میں ابھی تک مسلمان اور منافق کی تمیز الگ الگ نہیں ہوئی تھی مدینہ میں اکثر بہت پہلے کے جو آباد تھے وہ یہود تھے ان میں سے بظاہر بظاہر مسلمان بھی ہو گئے لیکن اکثریت ان کی صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئی تھی جو منافق بنے رہے آپ نے جب یہ مشورہ کیا ابو سفیان کے بارے میں کہ ان کو جا کے پکڑنا ہے اور مکہ پہنچنے سے پہلے ان کو گرفتار کرنا ہے کہ یہ سارا مال و مقاب ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو اس میں ظاہر مشورہ ہونا ہے پھر تیاری ہونی ہے پھر کسی کو بھیجنا ہے اس دوران اسی مجلس میں کوئی منافق تھا جس نے اپنا قاصد بھیجا اور اس کو خط لکھ کر کے جا کے ابو سفیان فلاں راستے سے مکہ جا رہا ہے اس کو اطلاع دے دو کہ مدینہ والے لوگوں کا آپ کے خلاف یہ پروگرام ہے تمہیں گرفتار کریں گے پکڑیں گے تمہارا مال چھینیں گے یہ کریں گے سارے اکرام رضی اللہ بنانا جب تیار ہوئے اس کے بعد اور ان کو پکڑنے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے جو وقت تشریف دیا گیا وہ پہنچنے اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ابو سفیان مکہ میں پہنچ گیا اسے اطلاع ہو گئی تھی وہ راستہ بدل کے مکہ جلدی پہنچ گئے تو بعض رات نے لکھے ہے کہ یہ عید خیانت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طریقے سے کسی کے پاس انسان مال رکھاتا ہے تو اس مال کی حفاظت کرنا ضروری ہے امانت ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے تو کسی طریقے سے کوئی شخص اگر کسی کے پاس کوئی بات امانت کے طور پر رکھواتا ہے تو اس کی حفاظت بھی اسی طرح کرنی چاہیے امانت داری ایمان کا خاص حصہ ہے اور تقوی اور ولایت کا مقام ہے اگر کوئی شخص امانت دار ہے یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور مقام تقوی پر یہ فائز ہے اور اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور نفاق کی علامت میں سے ہے آپ اگر آپ کو وہ مشہور قصہ یاد ہوگا جو لوگ تین سفر کے لیے گئے تھے سیر کے لیے اور وہ بارش آ گئی پھر وہ غار میں چھپ گئے آگے ایک دو تنا تکڑی میں کہ بارش طوفان سے بچ گئے کہ آگے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی انہوں نے سابقہ کا واقعہ تو اب وہ سوچنے لگے کہ چٹان کہاں یہ کیسے ہٹائی جائے تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہر کوئی شخص اپنی اس نیکی کا واسطہ دے جو اسے معلوم ہے کہ اس کی وہ نیکی خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی تو ایک نے کہا کہ میں گئے والدین کو وہ دودھ پلاتا تھا اور رات جاگ رہی تھی والدین سو گئے تھے میں انتظار ساری رات کھڑا رہا اولاد کو نہیں پلایا دودھ کے پہلے میں والدین کو پلاتا تھا اور والدین بوڑھے تھے سو گئے تھے تو ان کو جگانا بھی پسند نہیں کرتا تھا یا اللہ یہ ہے کہ میری خال صاحب کی رضا کی خاطر تھی تو اس کی وجہ سے یہ چٹان ہٹ گئے ہماری اس نیکی کو قبول کر تھوڑی سی ہٹ گئی دوسرا جو شخص ہے اس نے کہا کہ میں گناہ میں ملوث ہو گیا تھا خطرہ تھا کہ گناہ میں ملوث ہو گیا تھا لیکن خالص اللہ آپ کی رضا کی خاطر میں نے گناہ نہیں کیا کیا آپ ناراض ہو جائیں گے تو میں نے گناہ جو نہیں کیا اس میں خوف آپ کا غالب تھا اس میری نیکی کو قبول کر تھوڑی سی چٹان اور آ گئی لیکن بندہ نہیں نکل سکتا تھا تیسرے شخص نے جو دعا کی جو ہمارے اس موضوع سے مناسبت ہے کہ میرے پاس ایک بندے نے مزدوری کی تھی اللہ اور وہ مزدوری اجرت دیے بغیر چلا گیا تھا میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا بڑھایا اخبار میں لکھا جس میں آتا ہے گائے کی بات لکھا ہے کہ اس نے کوئی غلہ لگا دیا گائے کی طرح اکثر جانا ہے کہ مویشی بڑھ گئی تھی تو وہ جب واپس آیا سے بعد اس بندے سے اپنی مزدوری مانگی تو اس نے کہا یہ ساری آپ کی مزدوری ہے لے جاؤ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں اتنی میری مزدوری نہیں ہے ایک دن ایک جا ہے میرا تو دامن میں کہا وہ ہوا تھا میں نے آپ کی ضمانت کو حفاظت کے طور پر رکھنے کے لیے یہ صورت حال کی ہے کہ بڑھتی رہے یہ یوں بڑھ گئی ہے اور وہ بندہ بھی کوئی ایسے امتحان کی صورت تھی کہ سارا ہی لے کے چلا گیا تھا یہ بھی نہیں کہا کہ چلو آپ نے اتنی خدمت کی ہے کہ کچھ ایک آپ گائے آپ بھی رکھ لو تو اس بندے نے دعا کی اللہ یہ امانت تھی اس کی مزدوری میرے پاس میں نے ایک خالص آپ کی رضا کی خاطر اس کی امانت کی حفاظت کی ہے اس دعا کو اس نیکی کو قبول و منظور فرما اور یہ چٹان راستے سے ہٹ جائے ہم باہر نکل جائیں تو وہ چٹان ہٹ گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ امانت داری ایمان کا حصہ ہے اور مقام ولایت ہے جو شخص امانت دار ہے وہ ولایت کے مقام پر ہے اتنا اونچا ایمان ہے اس کا ہاں المجال سے بھی کمانا کوئی کسی نے کسی کو رازداری کی بات بتائی تو اس لحاظ سے وہ امانت کے طور پر اس کی بات کو محفوظ رکھتا ہے یا کسی کے پاس پیسے رکھا ہے مال مویشی رکھایا تو اور چیز رکھائی اس کی بات کرنی چاہیے اور اگر امانت میں خیانت آ گئی تو اس میں نفاق کی علامتیں بتایا گیا ہے امانت میں خیانت اور جھوٹ بولنا اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامتیں ہیں اور وعدہ کے مطابق کام کرنا سچ بولنا امانت داری یہ ایمان کی علامتیں ہیں تو فرمایا رسول اللہ رب کے اللہ رسول کا بہا مانو اللہ رب کے رسول کے حکم کے خلاف کرنا یہ امانت میں خیانت کرنا ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کرنا یہ امانت میں خیانت کرنا ہے بغیر بندہ مسلمان بنا رہے کام کافروں کو ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے نا اسلام مسلمان ہے یہ اسلام لایا ہے تو مسلمانوں کے کام کرے قرآن اور حدیث کے کام کرے مسلمانوں کے جو خیر کے کام ہو وہ کرے بظاہر مسلمان بن رہے ہوتے ہیں کام کافروں کا کیا جا رہا ہوتا ہے ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اولاد تمہاری <clears throat> یہ امداد یہ آزمائش ہے ہے باتوں دفعہ یہ جاتا ہوتا یہی مال انسان کے لیے دنیا کے اعتبار سے مصیبت کی صورت بن جاتا ہے اولاد سے والدین پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور اولاد والدین سے والدین اولاد سے کہ یہ وہی معلوم ہے دولت اور غیر شری تربیت یا حرام کی یہ پیداش ہے کہ اس لحاظ سے گھروں میں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور اگر یہاں کچھ نہ بھی ہوا تو یہ اولاد کی اگر صحیح تربیت نہ کی تو آخرت کے اعتبار سے یہی مال اولاد کے بال جان بنے گا اور اگر صحیح تربیت ہوئی تو اولاد صدقہ جاریہ ہے اولاد کا نہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے اولاد کا ہونا اچھی بات ہے اور اولاد کی اچھی تربیت ہو تو یہ بچے دعا کریں گے پھر اس کے بعد والے بچے دعا کریں گے یہ صدقہ جاریہ ہے اولاد ہے تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہے وہ ان ان اللہ بہو جب دو